www.attableek.com The Reviver of Iman فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستغي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم محترم دوست اور بزرگوں اللہ جل جلالہ امن والوں کا بھی انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں کلیم اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ماننے والوں میں سے بنایا ہے زمین پر یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے ایسے انسان ہیں جن کے پاس عقل سمجھ شعور اور طاقت قوت ساری چیزیں ہیں اور وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے مالک ہیں کوئی ملک کا وزیر ہیں کوئی بڑی فیکٹری کا ذمہ دار ہے کوئی اپنے معاشرے میں معذر سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے پاس ایمان کی یہ دولت نہیں ہے ان کی جو حیثیت ہے وہ وقتی ہے چاہے کتنی بڑی ہو اور ضنی حیثیت ہے وہ یقینی نہیں ہے ایک وقت پر وہ حیثیت ان کی ختم ہو جائے گی پھر وہ زیرو ہے کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کے ساتھ لگ جائے گی اللہ پاک نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر ایک یقینی نعمت اور ابدی کامیابی کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے دنیا کی کامیابی کا راز بھی ایمان پر ہے بے ایمان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا آخرت کی ابدی کامیابی تو ہے ہی لیکن دنیا کی جو کامیابی ہے جو ہر انسان کی اندر کی چاہت ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس چاہت کی تکمیل ہر ایک اپنے اپنے ذرائع میں تلاش کرتا ہے کسان کاشتکاری میں تلاش کر رہا ہے ملازم ملازمت میں تلاش کر رہا ہے تاجر تجارت میں تلاش کر رہا ہے ایک پڑھائی کرنے والا بچہ ہے اسکول میں کالج میں جا کر وہ وہاں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے ایک عورت اپنے حسن و جمال میں اور مال و منال میں تلاش کر رہی ہے کہ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو گئی لیکن یہ سارا زن ہے گمان ہے سب کا یقینی اور حتمی چیز نہیں اس لیے ہر ایک اپنے اپنے گمان میں زندگی میں کئی مرتبہ پھیل ہو جاتے ہیں بڑی امید سے کوئی کام لینے کھڑے ہوتے ہیں اور جو اپنے گمان میں انہوں نے کامیابی سمجھی تھی ایسا ہوتا نہیں کاشتکار ایک فصل سے کامیابی سمجھ رہا ہے کہ اس سال کی جو فصل ہوگی وہ فصل ایسی ہوگی اس کا منافع اتنا زیادہ ہوگا اور اس نفع سے میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا ایک پورا پلان ہوتا ہے ایک بھائی ہے آدمی کا ایک گمان ہے ایک تاجر اپنا مال تجارت میں لگا کر اپنا ایک گمان باندھتا ہے کہ میرا یہ مال سے اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کا یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا وہ اس کا ایک گمان ہے ایک پڑھائی کرنے والا لڑکا ہے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک درجے پر پہنچ کر یہ سمجھ کہ یہ درجہ اگر میں نے پاس کر لیا پھر میں کامیاب ہوں وہ اس درجے پر پہنچ کر وہ اس کا ایک گمان لاکھوں بچے ملیں گے ایسے جو اپنے اس زمان کے مطابق کامیاب نہیں ہوئے مرے مرے بھی جو ہے اس لیے کہ یہ سارے ذرائع جو ہیں وہ ضمنی ہیں یقینی نہیں ایمان جو ہے وہ یقینی سبب ہے کامیابی کا یہ بات طے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کا حق ادا کیا ہے کلمے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی ہیں تو وہ اس کی دنیا بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں من امن املس من بکر ان اونسا وہ مومن کلمہ پڑا اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے پھر اللہ آگے وعدہ کر رہا ہے فل ان حیات طیبہ کہ ہم اس کو حیات طیبہ دے دیں گے اس کے پاس ان نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں ہے نہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ کالج جا کر پڑھائی کرے ہو یا اس میں کھیتی کرنے کے لیے زمین ہی نہیں ہے اس کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین ہی نہیں ہے تجارت کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے وزارت کے لیے اس کے پاس کرسی نہیں ہے لیکن اللہ کی شرطیں پوری کر رہا ہے ایمان قبول کر لیا ہے ایمان لے آیا ہے اور عمل صالح ہے زندگی میں نیک اعمال ہیں جس کا ہر مسلمان سے مطالبہ ہے ایمان کے بعد جو مطالبہ شروع ہوتا ہے وہ عمل صالح کا ہے کہ نیک کام کرے اچھے کام کرے اور اچھے کام ہزاروں ہیں دنیا میں چوبیس گھنٹے آدمی اچھے کام کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کا وعدہ حتمی ہے یقینی ہے کہ ان کو اللہ پاک کامیاب کر دے گا ان کی کامیابی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی بگڑنے کے نقشوں میں اس کی بن جائے گی ذلت کے نقشوں میں خدا انہیں عزت دے دے گا ناکامی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر دے گا جیسے تمام انبیاء علیہ السلاط والسلام کی جو تاریخ ہیں ان کے جو واقعات ہیں اس میں یہی اور انبیاء علیہ السلاط السلام کے ماننے والے ان کے جو واقعات ہیں کلام پاک میں اور حضور علیہ السلاط السلام کے ساتھ صحابہ کے جو قصص ہیں اس میں یہی ہے کہ ظاہری نقشے ان کے پاس نہیں ظاہری اسباب ان کے پاس کم تھے قلت اسباب کے ساتھ ایمان اور عمل کی طاقت سے اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا ہے یہ پیغام اللہ کا ہے کہ دنیا میں چمکنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کی طاقت ہے صورت نہیں خالی تو اس کی طاقت تیار ہو ایمانی طاقت اور عمل میں ایک طاقت ہے جب وہ اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے عمل تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے جیسے ہوا میں طاقت ہے پانی میں ایک طاقت ہے چیزوں کی ایک طاقت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے ایسے اعمال کی طاقت جب وہ اپنے حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو وہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے عمل کامیابی کی شکل میں اس سے کامیابیاں ظاہر ہوتی ہے انسانی زندگیوں میں حضور علیہ والسلام نے جب یہ آواز لگائی ہے ایمان کی تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا وہی نظریں دوسری طرف تھی سب کی جو معبودہ نے باطلا کی عبادت کرنے والے تھے ان کی نظر اپنے معبودوں پر تھی اور جو دنیا کے اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کی نظر اپنے اسباب پر تھی حضور علیہ السلاۃ السلام نے ایسے ماحول میں آواز لگائی اور لوگوں سے کہا الا الہ اللہ لے لو کہہ لو کامیاب ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اس کو تسلیم کر لو اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں اتار لو یہی کامیابی کا کلمہ ہے پوری قوت کے ساتھ آپ نے بات کہی لیکن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ الجھے ہوئے تھے ادھر ادھر دماغوں پر جو ہے وہ دوسری چیزیں سوار تھی اور دلوں میں جو ہے اللہ کا غیر بسا ہوا تھا اندر بسا ہوا تھا تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی تیسرے علیہ تو اسلام کے واقعات دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کو اس کلے کی طرف بلاتے تھے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے منکر ہو جاتے تھے انکار کرتے تھے نبیوں کی صداقت ان کے سامنے مسلم ہوتی تھی کہ سچے ہیں لیکن جب یہ بات کرتے تھے تو وہ اس بات کا انکار کر دیتے تھے اس لیے کہ دونوں کا رجحان بٹا ہوا ہوتا تھا ہر زمانے میں مختلف قسم کی چیزیں اور اسباب انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دنیا میں ہوتی ہے لیے کہ دنیا دار امتحان ہے یہاں یہ آزمائش ہے سب کی یہاں امتحان ہے امتحان ہوتے ہیں پرچوں میں سوال جواب ہوتے ہیں آپشن دیے جاتے ہیں ایک سوال ہے اس کے نیچے چار جواب لکھے اس میں سے پر کون سا جواب صحیح دیکھو پہلے نمبر کا دوسرے نمبر کا تیسرے نمبر کا چوتھے نمبر کا پانچویں نمبر کا اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر والا ہے تیسرے نمبر والا یہ صحیح ہے ایسے سارے لوگوں کے سامنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں کوئی کہیں کامیابی کو دیکھ رہا ہے کوئی کہیں دیکھ رہا ہے کوئی کہیں دیکھ رہا ہے لیکن جن کے پاس ایمان کی بصیرت ہے جن کے دلوں میں اندر اللہ اترا ہوا ہے ان کو کامیابی ایمان نہیں دکھے گی چاہے کچھ بھی آ جائے سامنے پوری کرسی کو وزارت کی کرسی مل جائے لیکن وہ کہے گا کہ کرسی میں کامیابی نہیں ہے پوری دنیا کا ڈھیر لا کے جمع کر دیا جائے تو وہ چونکہ وہ ایمانی بصیرت سے دیکھ کر سوچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں دنیا کا مال و متا یہ آزمائش کی چیز ہے یہ آزمائش عمل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دھوکے کا گھر ہے کامیابی کا ذریعہ نہیں اس میں آزمائش ہاں اگر اس میں آدمی اللہ کے حکم پر حضور علیہ السلاۃ السلام کے طریقے پر برتے گا تو اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے باقی نفس کامیابی اس میں نہیں کامیابی اللہ کے حکم میں اور حضور علیہ السلاۃ السلام کے مبارک طریقے میں مال میں حکومت میں زمین جاگیر میں دنیا کے پھیلے ہوئے اسباب میں یہ امتحان کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں لیتلوکم حکم احسن و عملہ اللہ الموت المت لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تم کو آزما لیں دیکھ لیں تم کو پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے اچھی کمائی کر کے کون آتا ہے بڑی زمین لے کر کون آتا ہے بڑی حکومت بچا کر کون آتا ہے کہ اچھا عمل لے کر کون آ رہا ہے یہ ازمائش اور یہ بہت بڑے دھوکا بہت بڑا دھوکا جس میں عموماً آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے املی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہاں اللہ نے بھیجا وہ ارسل اللہ نے بھیجا نبیوں کہ لوگوں کو بات جا کر سمجھاوے اور بات صرف کان تک نہیں اندر دل تک اتار دیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اس لیے کہ دھوکہ کھلتے کھلتے آدمی کے ہاتھ سے موقع چلا جائے گا جب آدمی کے سامنے واضح ہوگا تو پھر موقع نہیں رہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون جب دھوکا کھلے گا اور آپ کھلے گی صحیح وہاں قیامت کے میدان میں تو پھر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا وہ سمعنا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ اب آپ ہم کو موقع دے دیجئے کہ واپس جا کر ہم اب تیاری کر کے آتے پہلے تو ہم دھوکے میں تھے ہم کو پتا ہی نہیں تھا اب ہمارے سامنے سارا منظر آ چکا ہے اب ہم جا کے تیاری کریں گے پھر کہاں جائے گا کل لا ہر گز نہیں اب تمہارا وقت ختم ہو چکا تمہارے پاس وہاں موقع تھا سمجھنے کا سمجھانے کا برتنے کا ایمان کی حقیقت کو اپنے دلوں میں اتار کر امان والی زندگی بنانے کا موقع جو ہے وہ یہیں پر ہے اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سنہرا موقع ہے یہ زندگی زندگی وہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اس کو آدمی غنیمت سمجھ لیں اور یہ پہلا فریضہ ہر انسان کے ذمے ہے کہ ایمان سیکھیں ایک تو ایمان کو پڑھنا ہے ایمان پڑھا ہم نے کتاب میں پڑھا پرچے میں پڑھ لیا یا ایمان کو سنا بیان میں سنا مذاکروں میں سنا ہے اور ایک ایمان کا سیکھنا ہے ایک ایمان کا سیکھنا آدمی ایمان کو سیکھے اور ایمان بناویں ایسا ایمان بنا لیں کہ جو ایمان اللہ کے حکم پر چلا دے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گرمی میں سردی میں فقیری میں تونگری میں جب آدمی کے اوپر اطاعت کا غلبہ ہو اس وقت اور جس وقت خواہش کا غلبہ ہو اس وقت حکم پر چلا دیں ایسا ایمان چاہیے کہ خواہش کے غلبے پر خواہش کا بندہ نہ بنا کہ جب اطاعت کا غلبہ ہے تو آدمی خوب جماعت میں نکل کر ہے پڑھتا ہے اور نقل پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے رو رو کے دعا مانگتا ہے کھنڈوں بھر تعلیم میں ہے اس وقت اٹاج کی فضا اٹاج کا ماحول ہے اور جب باہر آیا مسجد سے باہر بازار میں گیا تو وہاں قسم قسم کی دنیا پھیلی ہوئی ہے منقرات کی فضا ہے وہاں بے حیائی ہے اس ماحول میں بھی اللہ کے حکم حکم پر جمع ہوئی اتنی طاقت ایمان کی ضروری ہے لا حول ولا قوت باللہ کہ کیسی طاقت اللہ کے پاس سے طلب کر دی کہ جو اطاعت کے ماحول میں بھی اطاعت کرا رہا مسجد میں اور خواہش کے ماحول میں بھی اطاعت پر آمادہ کریں یہ طاقت ایمان والے کے پاس ہوتی سب کے پاس نہیں ہوتی کہ جو گناہ ہمیں بھی آدمی کو گناہ کے ماحول میں گناہ سے بچا کر وہ ایک پاور ہے ایمان کا یہ طاقت ہے جس کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے مشق کے ساتھ محنت کے ساتھ جو پہلا نمبر ہے تبلیغ میں روزہ میں آدمی نکلا پہلے دن تو پہلے دن کا پہلا سبق چار مہینے میں نکلا ہے تو اس میں پہلا سبق یہی سال میں ہے اس کے لیے بھی پہلا سبق یہی کہ ایمانی طاقت آدمی بناؤ اس حیثیت سے دیکھے بہت بڑا کام بہت بڑا کام ہے اور بنیادی کام ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے صرف مسلمان کی نہیں دنیا میں آنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کو سیکھے اور اپنے اندر ایمانی وہ طاقت پیدا کرے جو طاقت حکم پر چلا دے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو فخر ہو یا مالداری ہو گنا کرنے کی پوری طاقت آدمی کے پاس ہو یا بے بس اور لاچار ہر حال میں چلا رہے حکم پر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھا دیں اور روزے کا وقت آوے تو روزہ رکھوا دیں اور حرام سے بچنے کا وقت آوے تو حرام سے بچا دیں سچ بولنے کا وقت آوے تو سچ بلوا دیں اور جھوٹ سے بچنے کا وقت آوے تو جھوٹ چھوڑا دیں حکم پر چلا یہ طاقت صرف ایمانی طاقت اندر یہ طاقت پیدا کرنی یہ مطلوب ہے اس دنیا میں اور یہ ہمارے دل میں پہلی ذمہ داری ہے ہر انسان کے ذمے پہلی ذمہ داری ہے ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کر اور یہ طاقت باطینی طاقت یہ دل میں پیدا ہوتی ہے دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے جیسے حضور علیہ سلاۃ السلام کے ساتھ صحابہ نے یہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ صحابہ میں ایسی طاقت والوں کے قصے لکھے بلال کا قصہ لکھا ہے کہ سارے ان پر ٹوٹ پڑتے تھے احد وہ اندر سے بول رہے ہیں کہ اندر طاقت مضبوط ہے تو جسم پر ایزا اتنی اتنی محسوس نہیں ہو رہی ان کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے لیکن اندر کی طاقت مضبوط کہ احد عہد حید خباب ابن برب کے واقعات ہیں اور آل یاسر کے قصے ہیں حید عمار اور ان کے خاندان کے جن کو سخت صحبتیں برداشت کرنی پڑی اسلام کے خاطر پورا خاندان جو ایک ساتھ مبتلا ہوا وہ آل یاسر ہے حضور علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کی تکلیف دیکھ کر اور آپ فرماتے دو گے سب رنگیاں سب رنگ الجنا کیا صبر کرو ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے یہاں دنیا کی کسی چیز کا سودا نہیں ہے یہاں سیدھا سودا کہاں کا ہے جنت کا ہے ہاں، باقی رہا مسئلہ دنیا کی زندگی گزارنے کا تو وہ تو اس کی دین کی اور احکام کی ایسی برکتیں ظاہر ہوگی کہ یہ مسافرت کے دن ہیں سفر کے دن ہیں دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک مسافر کی طرح ہے کن کس دنیا کا ان کا اور وہاں بھی رسبیل کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار لے جیسے کوئی مسافر ہے کوئی اجنبی آدمی ہے کسی اجنبی ملک میں ہے ایئرپورٹ پر ٹھہرا ہوا ہے چوبیس گھنٹے فلائٹ کے انتظار میں ہے ایک دن دو دن کے انتظار میں ہے آگے بڑھ جانا ہے تو اس کو تو تھوڑی لیٹنے کی جگہ مل جائے گا کہیں خوشی کے نیچے کی تو وہ راضی ہو جاتا ہے ارے ہوتا ہے نا ایک مسافر کو کہیں جیسے مسافر ہے سب جس کو جہاں جگہ مل گئی سب راضی ہیں کسی کو باہر ملے تو وہاں راضی ہیں وہ کسی کو چھت پر ملی کسی کو نیچے ہے کسی کو مسجد کی سیڑھیوں پر ملی ہے تو وہاں راضی ہو دو دن تو رہنا ہے کیا کرنا ہے چار دن گزارنے اور کیا دعا ہو جائے گی تو چلے جائیں گے گھر اس پر گزارا کر لیتا ہر کھانا پورا نہ ملے کوئی ارج نہیں تھوڑا سا گزارے کا مل گیا ہے ایسا دنیا گزارے کی جگہ ہے قیام کی جگہ نہیں قیام کی جگہ جنت حضور علیہ السلام السلام اسی کا وعدہ کرتے تھے ہر ایک یاسین سے کہا ان نموعد وید جنت ہے ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے حالانکہ آپ ان کی تکلیف دیکھ کر خود پریشان ہو رہے ہیں آنسو آ رہے ہیں آپ کی آنکھ آنکھوں میں لیکن چونکہ یہ تکلیف جو ہے وہ بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے جیسے عورت کو حمل ہے اس عمل میں بڑی تکلیفیں ہیں کتنے حالات سے گزرتی ہے وہ اور پھر جب زچکی کا وقت ہے بچہ جننے کا جو وقت آ رہا ہے تو اس کو کتنی سخت پریشانی ہے لیکن وہ جو ہے ایک خوبصورت بچے کی شکل میں وہ تکلیف بدل جاتی ہے خوش ہو جاتے ہیں سب وہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ یہ تکلیفیں ساری ختم تو یہ جو تکلیفیں دنیا کی ہیں وہ تکلیفیں راحت سے بدلنے والی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو مجھے جنت کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے اس پر صبر کر اصل وہ چیز ہے دنیا میں حکم پورا کرنا جس حال میں بھی حکم پورا کرتے رہے لوگ دنیا میں اپنے اپنوں کے جن کو انہوں نے بڑا بنایا ہے جس نے جس کو بنایا کسی نے دادا کو کسی نے ابا کو کسی نے اپنے باس کو کسی نے اپنے افسر کو کسی نے اپنے حکمران کو جس کو جس نے بڑا جس نے جس کو بھی اپنا بڑا بنایا ہے اس کے حکم پورا کرنے میں لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں جس کو بڑا بنایا اس کو خوش کرنے کے خاطر لوگ بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ کو اپنا بڑا بنا لو کس کو بڑا بنا لیں اللہ کو بڑا بنا لیں اب اس کا حکم پورا کرنے کے خاطر جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف آسان ہے کہ اللہ کو ہم نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا ہے اور حقیقت بھی وہی ہے ہم بناوے نہ بناوے حقیقت تو وہی ہے اللہ ہی بڑا ہے ساری بڑائی اسی کو دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں جب اترے گا تو پھر اس اللہ کے حکم پر مر بیٹھنا آسان ہے پھر اس اللہ کے حکم پر جان دینا آسان ہے اس اللہ کے حکم پر خواہشات کو توڑنا آسان ہے اس اللہ کے حکم پر پھر اپنی ساری حاجتوں ضرورتوں کو پیچھے کر کے اس کا حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا یہ ایمان کا تقاضا ہے حکم پر زندگی آ جاتی ہر حال میں اللہ کا حکم سب سے اوپر رہے اور اللہ پاک نے اپنا حکم پورا کرنے کا طریقہ سمجھایا انسانوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس لیے کہ ہر ایک کی سمجھ الگ الگ ہے اگر خالی حکم دے دیتا تو پتہ نہیں اس حکم کا کیا حل بنتا حکم دیتا پتا نہیں اس کی کیا گت بن جاتی کوئی کس طرح کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا اللہ پاک نے حضور علیہ والسلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے ہاں، آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا گیا بہترین نمونہ ہے آپ سے بہتر نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں قابل اتباع ذات اور قابل نمونہ کوئی ذات ہیں تو آپ سلاد السلام اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کا اتباع کرو کا استعفی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ رہی انہوں نے اتباع کر کے عملی نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ایمان میں عبادت میں اخلاق میں معاشرت میں معاملات میں آپس کے رہن سہن میں ایک عملی زندگی ہمارے سامنے پیش کی جو زندگی قابل اتباع ہے ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین زندگی ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں میں عقائد اور عبادات معاملات و معاشرت اخلاق اور ایک عمومی زندگی صحابہ نے گزاری ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں کی طرف ان کو نہ کھانے کی حاجت نہ نکاح کی ضرورت نہ ان کی بیویاں نہ ان کے بچے نہ کوئی کاروبار اور تجارت نہ کھیتی باڑی بلکہ انسانوں کی زندگی گزاری انہوں انہوں نے نے شادیاں بھی کی ان کے گھر اولادیں ہوئی انہوں نے تجارت بھی کی ہے کھیتی باڑی بھی کی ہیں ایک معاشرتی زندگی گزاری انہوں نے نکاح بھی ہوئے ان کے وہاں جنازے بھی اٹھے ایک عملی زندگی ہوئی اور پھر آگے جا کر ایک مستقل نظام قائم ہوا خلافت کا دور ہے پورا ہے جو بکر رضی اللہ عنہ کے ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی اور اسلام دنیا کے ملکوں تک پہنچا اور ایک نظام قائم ہوا اس نظام میں تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق پوری پوری مکمل رہبری اور ایک عملی سیمپل خالی فلسفہ نہیں ہے وہ خالی فلسفہ ایک عملی سیمپل ہے کہ پوری دنیا میں امن کی فضائیں قائم ہوئی پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں انسان تو انسان جانوروں کے حق ادا ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا پھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں ایسا نظام قائم ہوا نظام عدل دنیا میں قائم ہوا اور حقوق ایسے ادا ہوئے کہ کوئی زکات لینے والا نہیں رہا خالی فلسفہ نہیں ہے وہ ایک عملی زندگی ہے اس محنت کے راستے سے کہا جا رہا ہے تو حضور والی مبارک زندگی جو ہے ہر مسلمان سیکھیں جو جس سطح پر ہے جو جہاں ہے ملازم اپنی ملازمت کو زندگی سیکھیں اور کاشتکار اپنی کاشتکاری میں وہ زندگی سیکھے کہ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان میں بڑی تعداد کاشتکاروں کی تھی انہوں نے کھیتی باڑی کے ساتھ دین پر عمل کیا تو وہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری مہاجر تجارت پیشہ تھی تو تاجروں کے لیے نمونہ ہے ان میں اور پھر بعد میں جا کر جو نظام قائم ہوا تو اس میں بس صحابہ جو گورنر بن کر گئے دنیا کے ملکوں میں اور نظام انہوں نے چلایا دنیا کا تو گورنروں کے لیے وزیروں کے لیے ملازموں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مالداروں کے لیے فقراء کے لیے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو افراد جو مرد عورتیں ہیں ان سب کے لیے بہترین رہبری بہترین رہبری یہ حکایت صاحبہ اسی لیے لکھوائی گئی کہ لوگوں کے سامنے وہ زندگی آ گئی ان مبارک ہستیوں کی زندگی ہے جنہوں نے دین کو اپنایا اپنے سینے سے لگایا دین کا استقبال کیا اور خوشی اور رغبت سے انہوں نے اپنے دین پر عمل کر کے دنیا کے وہ کامیاب انسان بنے دنیا کے کامیاب انسان بنے کسی جگہ تو اللہ ان کی شان میں کہہ رہا کہ یہ مرد ہے مرد یہ ہے مرد رجال رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعنم ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتا الزکاة یہ مرد ہے کہ ان کی خرید و فروخت ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی مردوں کی علامت یہ ہے مرد کون ہے یہ مرد ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعنم ذکر اللہ کہ ان کی تجارت و خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ترازو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں یہ گاہک کو اپنا سامان بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے دھیان کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ عالم الغیب ہے یہ گاہک عالم الغیب نہیں ہے وہ تو بندہ ہے لیکن میرے اوپر جو طاقت ہے وہ عالم الغیب ہے اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی اطاعت سے قابل نہیں قوم اور نماز قائم کرنے سے معنی نہیں خالی نماز پڑھتے نہیں تھے وہ بلکہ نماز قائم کرتے تھے ہم لوگ پڑھ لیتے تاجر آدمی یہ مسجد نہیں تو وہ مسجد جماعت کے ساتھ نہیں تو بغیر جماعت سے ابھی نہیں تو کبھی پڑھ لیتا ہے وہ اقامت سلاد نہیں وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد جا کر باجماعت ادا کرنے کا نام اقامت ہے موزن صاحب کہہ رہے ہیں سلاد جب قائم قومتی رہی ہے تو اس وقت دکان میں ہے یہاں ہو رہا ہے کہ نماز قائم ہو رہے آ جاؤ صحابہ کی شان میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قوم قوم سلاد کہ نماز قائم کرنے سے ان کی تجارت ان کی خرید و کرو ان کے مشاغل ان کو مانے نہیں یہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں کوئی زکات اور ان کے یہ مشغلے اور ان کے کاروبار میں ان کا انویسٹ پیسہ لگانا ان کو زکات دینے سے مانے نہیں خوشی اور رغبت زکات ادا کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کر شوق سے دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے مال کی نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں خوشی خوشی دے رہے ہیں بوجھ بنا کر اور اپنا اچھا مال دیتے ہیں سرفات میں بہت سارے روایات اور آیات کو جمع کیا رحمۃ اللہ علیہ نے اور صحابہ کے قصے دیکھے اس میں کہ انہوں نے جب زکات کا حکم آیا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے کیسی مثالیں پیش کی ہیں اپنی محبوب اور مرغوب چیزیں انہوں نے دی اس کے لیے وہ ادھر حضور کے خاصیت پہنچتے تھے بھائی زکات پر وہ پیش کرتے تھے اپنا اچھا مال دیتے تھے نہیں حضور نے ہم کو یہ کہا کہ متوسط درجے کا لینا کہ نہیں یہ اچھا لے جاؤ زکات میں دے رہے ہیں اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اور ہمارے اس میں کہاوت مشہور ہے کہ مری مرغی مری مرغی اللہ کے نام مرغی مر گئی اپنا انڈا آئے گا اس کا نہ کھا سکتے اس کو تو آدمی تلاش کرنا پھر کوئی فقیر مل جائے تو اس کو اللہ کے نام پر دے دیں یعنی اپنے تو کسی کام کی رہی نہیں وہ نہ وہ انڈا دے سکتی ہے نہ کھانے میں کام آ سکتی ہے تو کیا کریں کہ کسی کو اللہ کے نام پر دے دیں اور وہاں وہ تلاش کر رہا ہے حضور کا قاصد جو ہے وہ متوسط درجے کا تھا کہ بولے متوسط میں یہ آلہ لے جاؤ ہم خوشی سے رہے ہیں جاؤ اور اللہ کی رضا اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ان کی یہ صفت بیان اور ان کو مرد کہا ان کو کیا کہا مرد کے حکم پورا کرنے والا مرد ہے اچھی چڑھانے والا تھوڑا ہے معاف کرنے والا مرد ہے غصہ پینے والا مرد ہے لڑائی کرنے والا مرد ہے گالیاں دینے والا مرد ہے بی بچوں کو دبانے والا مرد ہے مرد تو وہ ہے جو حکم پورا کرتا ہے ہر وقت اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں کیا میں کہ بھائی ان کو ان کی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا وہ ان کے یہاں مقدم ہے اپنی تجارت کاروبار خرید و فروخت ساری چیزوں پر یہ چیزیں مقدم ہیں اور پھر مزید اللہ فرما رہے ہیں جو خوف نیومن تقلو و ل یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی ان کو ڈر ہے تو اس کا یہ و فاقہ سے نہیں ڈرتے یہ دنیا کی تنگیوں سے نہیں گھبراتے ہیں یہ دشمن کی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں یہ اس دن ڈرتے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی ان کے دلوں میں اس دن کا ڈر ہے قیامت کے دن میں ان کو مرد قرار دیا یہ جماعت ہے قابل اختلاف ایمان میں اعمال میں اخلاق میں انفاق میں یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک جماعت چھوڑی اور اس میں کاشتکار بھی ہیں ملازم بھی ہیں مزدور بھی ہیں مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان بیمار تندرست ہر قسم کے لوگ ہیں اس میں حاکم محکوم آزاد غلام سب قسم کے تاکہ سب کو نمونہ مل جائے سب کو نمونہ مل جائے کسی کے لیے حجت باقی نہ رہے فقیر کے لیے حجت نہ رہے کہ میں کیا کروں میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا شہری آدمی کے لیے حجت باقی نہ رہے کیونکہ میں تو شہر میں رہتا تھا ہمارا شہر بہت بڑا جیسے آج کل ہم دین پر نہ چلنے کے لیے آزاد لوگ کریں اصل میں ہمارے شہر کا ماحول ہی ایسا ہے ہمارے خاندان کا عرفی ایسا ہے ہمارا ہمارا لیول جو ہے وہ بہت اونچا ہے اس وجہ سے ہمارا یہ کرنا مشکل ہے کہ کسی کے لیے کوئی اجت باقی نہ رہے کام زندگی کے لیے نمونے چھوڑے آپ علیہ السلام نے کہ حکم پر چلنے والے کے لوگ ہیں اور کامیابی اسی راستے پر ہے باقی سب زنی چیزیں ہیں زن ہیں گمان ہے کامیابی کا راستہ اور کامیابی کے لیے اعمال بھی امال جو مقصد ہے زندگی کامیابی کے لیے امال دے جن امال کے ذریعے سے انسان پروان چڑھے بغیر عمل کے کامیابی نہیں اور زندگی کا مقصد اس کو قرار دیا وما خلق الجن والانس ولیم ليعبدون اللہ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا اللہ پاک نے عمل دیے اور اس کا بڑا عمل نماز بنا کر دیا کامیابی کا بڑا ذریعہ نماز امال میں سب سے اہم عمل ہے جو عمر کا خط ہے اور اپنے امال کے ناموں پر جو خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے محتم شان عمل نماز جس کی بڑی کی ہے وہ مرابلہ کب اسلات آپ سے کہا گیا ہے سبر عالیہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی اس کے پابند رہیے لانا سبر کر اس کا کہ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے روزی تو ہم دیں گے ایک اہم ترین عبادت ہے نماز جو مسائل کا حل ہے آپ علیہ السلط السلام کی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہے آپ نماز کی طرف گئے اس لیے حاجت کی نماز ہے اور توبہ کی نماز ہے سورج میں گرن لگ جائے تو اس کی نماز چاند نہ لگے تو اس کی نماز عید کے دن عید کی نماز جمعہ کے دن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہر وقت نماز ہی نماز صبح نماز شام کو نماز دوپہر میں نماز کہ یہ اہم ترین عبادت قرب الہی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ کہ آدمی نماز کا پابند یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف ہاں نماز کی آدمی پابندی کرے اور نماز کو سیکھے بچپن والی نماز بچپن تک نہیں تو اس کا آدمی درست کرتا جانا بچپن کے کپڑے چلتے ہیں بچپن تک اس کی سائز بڑھتی جاتی ہے کلر بدلتے جاتے ہیں کوالٹی بدلتی جاتی ہے جیسی جیسی سمجھ آتی ہے آدمی کو ایسی کوالٹی آدمی لاتا ہے بچپن کا گھر پچپن تک نہیں چلتا آدمی تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن عبادت اور اعمال بچپن والے چلتے جاتے ہیں بچپن میں روزہ جو رکھا تھا کہ روزے کے ساتھ ریبت چغلی کھیل کود لایانی پچپن میں بھی وہی روزہ ہے بچپن کی نماز میں دوڑتے دوڑتے وضو کرتے تھے پھانکتے بھاگتے جاتے تھے مسجد میں اور کبھی پہلی رکعت میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں شریک ہوتے پھر وہی نماز چل رہی ہے ایسا نہ ہو اس محنت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنا ایمان بناوے ایمان کے بعد نماز بناوے اور نماز میں طاقت پیدا کرے نماز کو جاندار بناؤ یہ ہم اپنی محنت سے بنا سکیں گے کوئی آدمی ہم کو بنا کر دے نہیں سکتا ہے کہ بھائی کپڑا نہیں آیا ہمیں سینا نہیں آ رہا کسی سے سلوا دوں وہ دے دے گا ہم پہن لیں گے تو خوبصورت دکھیں گے جوتا ہم بار کسی سے کروا لیں لیکن کوئی نماز بنا کر ہم کو نہیں دے سکے گا چیزیں جو ہے استعمال کی وہ تو کوئی بنا کے ہم کو دے سکے گا اور ہم اس کو استعمال کر سکیں گے لیکن جو امال ہے وہ آدمی کی اپنی محنت اپنا کسب کہ آدمی اس پر محنت کریں اور نماز بنا لیں نماز کا ظاہر سب سے پہلے ٹھیک کرا ہاں تہارت وضو جو بنیادیں ہیں اس کی اچھی طرح سے وضو کا حکم دیا اسلام وضو کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے روشن آزائے وضو کے ذریعے سے پہچانی جائے گی یہ علامت ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے آزائے وضو روشن ہوں گے قیامت میں دور سے پہچان لے رہے جیسے علامتیں ہوتی ہیں یہاں پنڈال میں لوگ قیام کرتے کچھ علامت لگاتے ہیں یہ علامت لگائی ہے کہ یہ فلاں علاقے کے لوگ یہ فلاں کے علاقے کے لوگ کسی نے چادر لٹکائی ہے کسی نے رسی کا کسی نے کوئی علامت ہوتی ہے ایسے میدان قیامت میں علامت ہوگی اس امت کی کہ امت اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں چہرہ ہاتھ پیر اس کے اس کی چمک سے پہچانی جائے گی اچھی سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور پھر اچھی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا کہ نماز قائم کی جائے مسجد آ کر باجماعت اس کو ادا کیا جائے نمازوں کے اوقات کی رعایت کے ساتھ اپنے دوسرے کام طے کیے جائیں دوسرے کاموں کی رعایت میں نماز نہ پڑھوں بلکہ نماز کی رعایت سے کام ہاں جس دن یہ امت اس کا تجیہ کرے گی تو پھر اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اسباب میں آسانیاں پیدا کرے گا اس وقت جو مشکلیں ہیں تاجر کہہ کے کیا کر رہے ہیں دکان کا وقت ہے ملازم کہہ رہے ہیں چھٹی نہیں مل رہی ہے لڑکے کہہ رہے ہیں اسکول کا وقت ہے کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی تو اللہ نے الجھا دیا جس دن نماز کو اہمیت دی جائے گی تو نماز کی وجہ سے زندگی کے کاموں میں برکت کا ظہور ہوگا ہاں برکتوں کا ظہور ہوگا زندگیوں میں برکت ہوگی بڑی برکت کا ذریعہ ہے نماز روزیوں میں برکت ہوگی صحت میں برکت ہوگی گھروں میں برکتیں ہوگی حدیث ہو کہ پانچ انعام اللہ پاک پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے کو دے گا کہ پہلے ہی کہ روزی کی برکت ہو جائے گی برکت ہوگی پھر اور برکتوں کا ضرور ہوگا اس وقت ہوگا کہ جب نماز نماز بنا کے پڑھی جائے گی اس کے ارکان کو ٹھیک کیا جائے قیام قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے اس کے فرائض واجبات اس کی سنتیں اس کا علم لے کر یہ مقصد ہے اس محنت کا دین کا سیکھنا سکھانا دعوت کے راستے سے دین کا سیکھنا سکھانا یہ مقصد ہے اس کام کا کہ نماز کو سیکھا سکھایا جائے اور اس کو عام کیا جائے ہر ایک نماز سیکھ کر پڑھے اس لیے مشق ہے نماز کی خروج کے زمانے میں بھی اس کو پڑھنے کی صورتیں جو ہے وہ تجویز کے حلقے میں ہیں اور باقی انفرادی اوقات میں نماز کے فرائض واجبات کا مذاکرہ کر کے اس کی مشق کی ہے قیام کیسے کرنا سجدہ کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے اور ظاہری ڈھانچہ بننے کے بعد پھر اس کے اندر روح پڑتی ہے جس کو خوشبو کہتے ہیں کہ پھر اندر خوشبو پیدا ہوگا دھیان جمے گا ہاں رکعت باندھتے ہی اب اللہ میں مشغول ہو گئے اب دھیان جمے گا جیسے آدمی یہ اچھا خاصا بات کر رہا تھا کسی سے کسی کی کال آتی تھی اور ریسیو کرتا ہے موبائل تو اس کے بعد کہاں چلا جاتا ہے یہاں رہتا ہے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے آدھا پیا تھا لیکن بات شروع ہو گیا آدھا وہی رہ گیا اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کپ ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی چائے کہ وہ مشغول ہو گیا وہاں دھیان جم گیا پورے خوشبو سے مشغول ہے تو اس کا دل دماغ سب وہاں ہے جہاں بات ہو رہی ہے ایسے جب نماز کی مشق ہوگی تو پھر سرکار بنتے جب مشغول ہو جائیں گے لیکن یہ مشق جاتی ہے چیز اس وقت دل جو ہے بھٹکا ہوا ہے دماغ منتشر ہے پتہ نہیں کہاں کا غیر ضروری چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور پورا اللہ کے غیر میں الجھا ہے اس لیے مسجد آ کر بھی آدمی کو ہوش نہیں نماز میں سب کرتا کھڑا ہو کر آدمی کو ہوش نہیں ہے اس لیے کہ دماغ غیر ضروری چیزوں میں فضولیات میں اس لیے تبلیغ میں نکل کر ایک بات کہ میں لایانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں جیسے خروج کے زمانے میں وہ تو مشق ہیں زندگی بھر کی آدمی مشق کرے کہ لایانی سے پرہیز کرے ورنہ لایانی میں آدمی ہے نماز میں جی نہیں لگ سکتا کیسے لگے گا کہ دماغ تو الجا ہوا ہے غیر ضروری باتوں میں کوئی کام کی بات نہیں غیر ضروری مذاکروں میں تبصروں میں تذکروں میں حالات حاضرہ میں حوادث میں یہاں وہاں دماغ ہزار جگہ الجا ہوا وہ آدمی دماغ لے کر آیا اور وضو کر کے فرق میں کھڑا کیسے طبیعت چلے گی یہ جو انفرادی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کو بولیں آخرت کو بولیں خبر حشر نشر کو بولیں جنت جہنم کو بولیں تاکہ وہ غیر ضروری چیزوں میں ہمارا دل دماغ الجھا ہوا نہ رہے اور یہ دماغ اور دل جو ہے وہ اللہ میں اور آخرت میں مشغول ہو پھر دعوت دے کر آپ کی نماز میں آئے گا اب جی لگے گا دکان پر بیٹھ کے بھی اللہ کو بولا ہے آدمی گھر میں بیوی بچوں کے درمیان میں اللہ کو بولا ہے بازار کے ماحول میں جا کر اللہ کو بولا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر بازار کے ماحول میں اللہ کو بولا گھر کے ماحول میں اللہ کو بولا دکان کے ماحول میں آدمی اللہ کو بولا اب نماز کے لیے آئے گا تو پھر نماز میں بھی اللہ آئے گا اور خوشو پیدا ہوگا اس محنت سے یہ مشق کروائی جا رہی ہے ہر ایک نمازیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز بنا ہم تو نماز پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کے پاس جاؤ کہ نمازیوں سے کہ نماز بنا رہے ہاں حکومت کہتے ہیں بھائی کارڈ بناؤ تمہارا ارے بنا ہوا ہے اس کو رینیو کراؤ وہ فیل ہو گئے ایسے بناؤ بھائی ہمارے پاس موجود ہے اس کی ڈیٹ ختم ہے دوسرا بناؤ ہوتا نہیں ہوتا ایسا بناؤٹ کارڈ بناؤ یہ بناؤ بھائی پہلے سے ہمارا ارے اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے ایسی کوئی نماز بناؤ ہے ہماری نماز کہ وہ چلنے والی نہیں ہے جو ہے وہ جو ہے وہ وہ جنت لے جنت تک لے جاوے ایسی نہیں ہاں یہ اللہ یہ اللہ کے غیر سے اللہ کے غیر سے ہٹاوے ایسی نہیں اس لیے نماز بنانے کو کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک نماز سیکھے ہر ایک اور اس پر مشق کریں مشق کریں جیسے دنیا کی جو چیزیں جس کو سمجھ میں آئی ہیں اس پر لوگ مشق کرتے ہیں کار چلانے والے کار چلانے کی مشق کے اچھے ڈرائیور بن ہیں دکاندار دکانداری کی مشق کرواتے ہیں بچوں کو کہ اچھا تاجر بن جاؤ ڈاکٹر پانچ سال کی اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد کسی ہاسپٹل میں جوائن کرتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر بن ہیں ڈاکٹر تو بن گئے ہیں لیکن ایک سال دو سال تین سال چار سال کسی ماہر کے ساتھ رہ کر اپنے اتن میں مہارت حاصل کریں تو اس میں کسی کو آر نہیں کسی کو عیب نہیں کسی کو اشکال نہیں کسی کو اعتراض نہیں نہ جانے والے کو نہ اس کے ماں باپ کو کہ نہیں برابر ہے اس کی پریکٹس ہو جائے لیکن نماز کی مل کی بات آتی ہے تو ہر ایک جگہ ہم تو پانچ وقت کی پڑھتے ہیں اس محنت میں جو نماز بنانے کا جو مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان ایسی نماز بناوے جیسی نماز اللہ چاہتا ہے جیسی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی اور آپ نے فرمایا سلو کمار تمونی اسلی ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے حضور والی نماز آپ جیسی نماز کی مشق کر لیں ہم کیفیت کے اعتبار سے اس نماز تک نہیں پہنچ سکتے جو نماز آپ نے پڑھی لیکن ہم اس نیت سے چلتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ قیامت میں کھڑا کر دے گا جیسے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے مالدار ہیں ایک چھوٹے ویاپاری کو پتا ہے کہ میں موت تک محنت کروں گا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ اپنی تجارت میں محنت کر کے روزانہ مال بڑھاتا ہے بڑھاتا بڑھاتا بڑھاتا ہے ہے ہے وہ وہاں تک تو نہیں پہنچ پاتا اس کو خود کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس جتنا ہے میں نہیں کما سکتا لیکن وہ اپنے اس مال میں اور بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ایسے حضور علیہ السلاۃ السلام والی نماز سیکھنے کی محنت کر دی ہے یہ اس کام کا مقصد اور اسی کی دعوت دینی پوری امت کو اس کی دعوت دینے کہ ہر ایک حضور والی نماز کی مشق کریں سہولت والی نماز کی نہیں سہولت والی نماز کی دعوت نہیں دینی میں جیسے جیسے پڑھ لوں نا ایک مرتبہ شروع کر دو جیسی ویسی نہیں ہم جس نیت کے ساتھ جس چیز کی دعوت دیں گے وہ چیز دنیا میں چلے گی حضور والی نماز کی بات کریں گے جس نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا سلو کمارا ہے کمونی مسلم ہر مسلمان سے اسی کا مطالبہ ہے فقیر سے بھی امیر سے بھی سب سے اس کا مطالبہ حضور والی نماز بناؤ وہی نماز پارکا ہے خدا بندی میں قابل قبول ہے وہ نماز قبولیت کا راستہ دیکھے ہوئے وہ نماز قبولیت کا راستہ دیکھے ہوئے ہے اگر وہ جائے گی تو قبول ہو ہی جائے گی اور اس کے علاوہ کی نماز ہے تو وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کوشش ہماری ہو کہ نماز کو اچھی طرح سے بنانا ہے اس کے فضائی کے استحزار کے ساتھ کہ نماز پڑھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے ایک تصور یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ بہت بزی آدمی ہیں بہت مشغول کہ نماز پڑھنا یہ بڑا کام ہے وہ تجارت سے بڑا کام ہے وہ ملازمت اور کاشکاری سے بڑا کام ہے جو مقصد حیات ہیں اللہ پاک نے جس مقصد کے خاطر بھیجا ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر نماز قائم کریں یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ نماز کے وقت میں اپنے سارے کام کاج کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے کہ ہر ایک مسجد کی طرف آئے جیسے حاجتوں کے وقت لوگ اپنا کام چھوڑ کے حاجت پوری کرنے جاتے ہیں جو حاجت پیش آتی آدمی کو جس قسم کی حاجت ہے تو ہر ایک کام چھوڑ کے حاجت کی طرف جاتا ہے رات کو ہر آدمی جو ہے اپنا کام چھوڑ کے آرام کی طرف جاتا ہے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے حاجت کی طرف جانے والے حاجت کی طرف جاتے ہیں آرام کی طرف جانے والے آرام کی طرف جاتے ہیں ایسے ہر مسلمان اپنے جس مشغلے میں مشغول ہیں نماز کا وقت ہو تو نماز چھوڑ کر وہ اپنا مشغلہ چھوڑ کر نماز کی طرف جا رہا مشاغل ذرا نہ بن جانا وہ مقصد حیات نہیں مشاغل جو ہے وہ ضرورت زندگی مقصد زندگی نماز و عبادت کہ عبادت کی طرف آدمی آ جائے رمضان ہے روزے کی طرف آ جائے جس پر حج ہے وہ حج کی طرف چلا جائے اس کی تجارت حج میں مانے نہ ہو اس کی مصروفیت مانے نہ ہو اس لیے کہ مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے عبادت کی طرف آئے اور عبادت سے جان پیدا ہو رسمی نہ ہو جائے یہ علامہ کے قیامت میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بری مسجد میں ایک آدمی بھی خوشوں سے پڑھنے والا نہیں ہوگا کہ مسجد بھری ہوئی ہے لیکن خوشو سے پڑھنے والا ایک بھی نہیں خوشو کے ساتھ نماز کا مطالبہ ہے جاندار نماز کا مطالبہ ہے حضور والی نماز کا مطالبہ ہے جب وہ نماز بنے گی تو پھر مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے مسائل سلوٹوں میں حل ہو جائیں گے جیسے یہ ڈیجیٹل دور میں جو ہے جب صحیح نمبر لگ جاتا ہے تو اپنے آپ تک کھل جاتا ہے کمپیوٹر میں آدمی کا صحیح نمبر لگ گیا تو اپنے آپ سارا آپ سامنے آ جاتا ہے اور نمبر جب تک صحیح نہیں لگتا وہاں تک کچھ نہیں کھلتا کمپیوٹر کام ہے یہ یہ یہ فارم ہے ہے ہے ہے وہ تو صحیح نمبر نمبر اندر لگ کہ ان کے ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے اسکرین پر نمبر صحیح آ گیا تو بیلنس پورا سامنے آ گیا بینک میں کہ بھائی اتنا بیلنس ہے اتنا آپ نے لیے تھے اتنے جمع کیے تھے یہ ہے پوری تفصیل آ جاتی ہے اور نمبر صحیح نہیں لگتا اس وقت تو دس مرتبہ آدمی کرے ایک گھنٹہ محنت کرے دس گھنٹے رہے لیکن کوئی مسئلہ حل ہوتا کہ صحیح نمبر نہیں لگا ایسے جب تک صحیح نماز نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوگی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے بھی کہتے کہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ بے برکتی ختم نہیں ہو رہی ہے حالات دور نہیں ہو رہے ہیں کہ وجہ کہ نمبر صحیح نہیں لگ رہا تو ایسا نمبر ٹھیک کر لو نمبر ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ ڈیٹیل سامنے آئے گی ایسے نماز صحیح ہو جائے گی اپنے آپ کام بنتے جائیں گے کام بنتے جائیں گے یہ بات ختمی ہے یقینی اس میں کوئی شک نہیں اس لیے اس محنت میں ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کیا گیا ہے کہ اپنی نماز بناویں اور نماز میں جان پیدا کریں نماز میں جان بڑی جاندار چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے بڑی طاقتور چیز ہے اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز اور خصوصاً سجدے کی حالت میں بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب دھیان جما کر رکو ہے دھیان جما کر قیام ہے دھیان جما کر سجدہ ہیں یسجد بین قدم الرحمن کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سر رکھتا ہے کسی بزرگ سے مسافر کا موقع آ جاتا ہے تو آدمی ہاتھ چھوڑتا ہے جلدی اور مونقع کا موقع آ جائے تو کہ پتا ہے کہ سامنے بڑے بزرگ آدمی ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ دیر تک معانقے کی حالت میں رہے کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع میں لوگ نکالتے کمروں سے کوئی نکل جاؤ تم یہاں دوسروں کو موقع دو حضرت کو آرام کرو لیکن کوئی نکلتا یہاں سے نکالے وہاں کھڑا ہے پھر وہاں سے نکالے وہاں کھڑا ہے وہاں سے نکالے دروازے پر رک جاتا ہے اور سجدے میں سے آتے فوراً سر اٹھا لیتا ہے سجدہ تو اللہ کے دربار میں آدمی کا ہے اور حدیث میں کہ بین قدم الرحمان کہ رحمان کے قدموں میں آدمی رکھ رہا ہے تو کیسے جیت چلے گا کہ آدمی سر اٹھاوے جلدی اس لیے حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کے سجدوں کا تذکرہ کہ کتنا لمبا سجدہ وہ صاحب بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نقل کی نماز پڑھ رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی علی عمران وہ کتنی لمبی نماز ہے اس میں بتائیے نماز اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اتنی صورتیں پڑھنے کے بعد جتنی دیر تیراک کی اتنی دیر رکو کیا اور پھر اتنی دیر سجدہ کیا کیا یہ تعلق کی بات ہے اللہ ساتھ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہائی میں آدمی دو دو رکعت نماز پڑھ کے نماز کی مشق کرے دو دو رکعت پڑھ کے نماز کی مشق کرے لمبی نماز پڑھ کے رات کے اندھیرے میں سب سو گیا کڑا ہو گیا ہو جائے تو بیڑی پینے والا بیڑی پینے کے لیے جاتا ہے ہوکا پینے والا ہوکا پینے جاتا ہے تمباکو کھانے والا تمباکو کھانے جاتا ہے اور چائے پینے والا یہاں قریب میں نہیں ملتی تو آدھا کلو میٹر کلو میٹر چل کے جاتا ہے ہر ایک اپنے اپنے وہاں جاتا ہے اور دو دوست ہیں تو دوستانہ کرنے چلے گئے باتیں کرنے دور بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے لیکن جن کو اللہ سے تعلق ہے تو وہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے کا جنوب ہوں انل مزاج ہے یدہ ہوں خوف ان کے پہلو آپ گاؤں سے جدا رہتے ہیں تجا کا جنوب ہوں انل ملواج رب کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کی ڈر اور اس سے امید کے ساتھ اس کی نافرمانی ہو جانے سے گناہ ہو جانے سے گھبراتے ہیں اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اس اللہ سے امیدیں لگائے وہ رات کے وقت میں خواب گاہوں پر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے سامنے ہوتے پھر ان نمازوں میں مشق ہوتی ہے دھیان جمتا ہے اور اس سے تقرب بڑھتا ہے نوافل قرب کا ذریعہ ہے اس سے فرائض میں جان پیدا ہوتی ہے اس لیے پھر ایسی نماز سیکھنی پھر جب نماز صحیح ہوئی تو نمبر صحیح دائر ہو رہا ہے دو رکعت پڑی مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا ہو جائے گا کہ صحیح ہو رہا ہے اگر میں ڈائل کر رہا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اچھا نہیں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے سامنے والا دوسرا بھائی کیا, کیا کر رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہوں میں ڈائل کر رہا ہوں بولے آپ جو کوڈ لگا رہے ہیں وہ غلط ہے تمہارے ملک کا کولڈن نائن ٹو ہے آپ نائن تھری لگا رہے ہیں اس میں نہیں جا رہا ہے ایسے بہت سے میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے بہت سی مرتبہ سلاد الحاجت پڑھی اور بہت سی مرتبہ سلاد الطبہ پڑھی بہت سی مرتبہ نماز پڑھی لیکن نہیں ہو رہا ہے تو کہیں کوٹ غلط جا رہا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے قیام میں کمی علم الہی کے بغیر نماز ہے علم نہیں ہے نماز کا تقبیر تحریمہ فرض ہے پہلی تقریر جو ہے نماز وہ ہر ایک کو کہنی ہے امام کو بھی مقتدیوں کو اب بغیر تقبیر تحریمہ کے آدمی ہاتھ ہم متن آتے ہیں کھڑے ہو کر کرتے ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو داخل ہی نہیں ہوئے کوڑ ہی نہیں لگایا کہ اندر جانے کا کہ تقبیر تحریمہ بولے نہیں ایسے اور کوئی جہالت ہے نماز میں ایسی کہ جس سے نماز کی ابتدا نہیں ہوئی یا ابتدا ہوئی لیکن وہ نماز فاسد ہو گئی ہے تو اس لیے نماز اور دیگر عبادات اور پوری زندگی سے متعلق علم الہی اس کا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اتنا علم سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے تجارت سے پہلے وہ علم فرض شادی سے پہلے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ آدمی کی نماز صحیح ہو اور دیگر زندگی میں جو فرائض ہے ان فرائض سے علم لوگ شادی سے پہلے گھر کی فکر کرتے ہیں دس سال شادی ریٹ کرتے ہیں بیس سال کی عمر سے انتظار میں کہ ہمارا گھر بن جائے تو شادی کر لیں گے دس سال انتظار کر لیتے ہمارا جم جائے تو شادی کر لیں گے پانچ سال انتظار کر لیتے کاروبار جمنے کا لیکن شادی کا دین سیکھنے کے لیے انتظار نہیں تو بھائی شادی کا دین سیکھ کتنے شادی کریں گے اپنے ذمے جو اللہ کی فرائض ہے اس کو سیکھ کر پھر ہم ہم آگے اپنا کام کریں تو اس کے لوگ اصل میں کاروبار کا مسئلہ ہے سروس کا مسئلہ ہے جو فرائض اللہ کے ان فرائض میں کوتاہی اس کوتا کے ساتھ آدمی جو کام کرے گا اس کام میں برکت نہیں ہوگی اس میں آدمی الجھے گا ایک الجھن دور کرنے جائے گا دوسری آئے گی دوسری درجن تیسری آئے گی جہالت کی وادیوں میں آدمی گھومتا رہے گا بھٹکتا ہی رہے گا اور اگر علم الہی سیکھ لیا ہے تو سمجھے کہ آدمی ہائی وے پر آ گیا موٹر وے پر ہے گاڑی چلتی جائے گی زندگی ہر زندگی کے جتنے مرائی کہیں جام نہیں ہوگا اور ایک آدمی راستے پر نہیں چڑھا گلیوں میں بھٹک رہا جہالت کے ساتھ ہے اس کو پتا کبھی اس گلی میں جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے خود پریشان ہے دوسروں کو پریشان کر رہا ہے ایسے جہالت کے ساتھ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس وقت گھروں کا نظام محلوں کا بستیوں کا کاروبار کا شاپوں کا وہ جہالت کے ساتھ علم الہی کے بغیر علم الہی جو ہے وہ الماریوں میں کتبخانے بھرے ہوئے ہیں گھروں میں قرآن رکھے ہوئے دو دو نسخے تین تین نسخے چار چار نسخے پانچ نسخے گھر میں کلام میں کے پڑے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں اور اس کو ضرورت ہے اپنی جگہ جانے کی ہاں کہ گھر میں جو ہے آٹا دال چاول سب اپنی جگہ پڑا ہوا ہے دسترخوان پر پک کے نہیں آ رہا وہ گھر کے لوگ زندہ رہ سکیں گے ارے بھائی زندہ رہتے کہ گھر میں سال بھر کا اناج بھرا ہوا ہے آٹا دال تیل سبزی ترکاری سب وہ سب فریج میں رکھا ہوا ہے بہت حفاظت کے ساتھ کہ خراب نہ ہو جاوے اس میں کیڑے نہ لگ جائے بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہے لیکن وہ اپنے راستے سے لوگوں کے پیٹ تک نہیں جا رہا ہے تو اس گھر کے لوگ زندہ رہیں گے تو ایسے علم رکھا ہوا ہے حفاظت کے ساتھ قرآن کے نسخوں میں کتابوں میں وہ علم کی جگہ انسانوں کی زندگی ہے کہ معاشرت کا علم معاشرت میں آوے معاملات کا علم معاملات میں آوے تجارت کا علم تجارت میں آوے اور شادی بیاہ کا علم شادی بیاہ میں آوے کہ شادی تو پوری جہالت کے ساتھ ہو رہی ہے اور آج کے حضور والی برکتیں مانگ رہا ہے اس شادی میں امام صاحب دعا کر رہا ہے کہ اللہ جیسے ایسا آدم و ہوا میں محبت کی ایسی محبت میاں بیوی میں کرتے لیکن ان کا تو سارا اناج فریج میں پڑا ہوا ہے امام صاحب دعا کرے کہ اللہ ان کو تندرستی دے صحت دے قوت دے اور وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں تو ان کو تندرستی ملے گی چاہے امام صاحب دعا کریں کہ خطیب صاحب دعا کریں قاضی صاحب دعا کریں کہ کسی کی دعا ان کو لگنے والی ایسے جب تک علم الہی زندگیوں میں نہیں آئے گا وہاں تک زندگیوں کی جو الجھنیں ہیں وہ دور نہیں ہوگی دنیا کا کوئی علم ان الجھنوں کو دور نہیں کر سکتا اس لیے علم الہی کو چھوڑ کر لوگوں نے بڑے فلسفے ایجاد کیے بہت سارے پلاننگ کیے بہت سارے پروگرام بنائے لیکن جتنے پروگرام بنائے الجھتے گئے الجھتے گئے الجھتے ہی گئے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے پوری انسانیت کے مسئلوں کا حل اس میں ہے عرب واجم کے مسائل کا حل اس میں ہے پوری انسانیت کے مسائل کا حل ہے ضرورت ہے کہ علم الہی کو تو سیکھا جا ہاں علم کا کیا تقاضا ہے نماز سے متعلق کیا علم ہے نکاح کے متعلق کیا علم ہے ابھی تو نکاح کے علم میں لوگوں کے پاس مال پیسے زمین جانچی ہے وہ علم ہے کہ کاروبار ہو مکان ہو یہ ہو اور وہاں قرآن میں نکاح کا علم کیا ہے نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے نکاح راحت کا ذریعہ ہے دنیا میں نکاح برکت کا ذریعہ ہے اور ایک سازگار اور خوشگوار معاشرے کی بنیاد نکاح کے ساتھ قائم ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کو آسان کر دیا آسان جیسے پانی سب کی ضرورت ہے آسان ہوا سب کی ضرورت ہے فری میں نکاح سب کی ضرورت ہے تو ہمارے مذہب نے آسان کیا نکاح کو تو اس کے کیا ہے کہ بھائی میاں بیوی جو ہے وہ مہر کے عوض ایجاد قبول کر لیں دو گواہوں کے بیچ میں ہو گئے بارات لے جانے کی ضرورت ہے ضرورت کھانا کھلانے کی ضرورت ہے یہ میاں بیوی کا بھی کھانا نہیں ہے اس دن کو بھی الگ نہیں ان دو کا بھی نہیں تو بچنا نہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ نکاح جو ہے وہ اپنے مہر کے عوض میں دو گواہوں کے بیچ میں قبول کر لیں اور اگر مہر کی رقم موجود نہیں تو ادھار کر دیں اب رہا مسئلہ کوئی اب کوئی مشکل ہے کہ اس کو اتنا آسان کہ غریب سے غریب آدمی بھی وقت پر اپنا نکاح کر کے اپنے حفت و عصمت کی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی تکمیل کریں اور اپنے معاشرے کو فساد سے پاک کر دیں ورنہ معاشرے میں فساد پھیلے گا علم ہے اللہ کا اتارا ہوا کہ آسان چیز ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا آپ نے گیارہ نکاح کیے ہاں گیارہ نکاح کی اور اپنی چار بیٹیوں کو رخصت کیا آپ نے اور امت کو نمونہ بتایا کہ دیکھو اتنا آسان اتنا آسان ہاں اور پھر آپ کی نکاح میں جو آئی ہیں جو عورتیں وہ بڑے باپ کی بڑی بڑی بیٹیاں تھیں ہیں ہمارا تو اصل میں خاندانی لیول بہت اونچا ہے اور ہماری قوم کا ایک معیار ہے اور ہماری تو ایک اسٹیٹس بہت اوپر ہے اس لیے ہم کو تھوڑا ایسا کرنا پڑتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے وہ ایک ہوا بنایا ہے لوگوں نے ایک ہوا بنایا اس حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی جو بیویاں ہیں حضرت ام حبیبہ ابو سفیان مکہ کے سردار کی بیٹی تھی حید عائشہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے جو مکے کے بہت بڑے آدمی تھے بڑے رئیس آدمی تھے حضرت صفیہ جو ہے وہ یہودی سردار کی بیٹی اور خود آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ سیدت اہل الجنہ ہیں حید فاطمہ ہیں ایک ایک سادہ سا زندگی وہ علم الہی کے روشنی میں اس محنت سے چاہا جا رہا ہے تو حضور والا یہ مبارک علم سیکھ کے ہر آدمی اپنی زندگی کو آسان کر دے سارے بندھنوں سے آزاد ہو ہیں اور سادہ زندگی آسان سے زندگی ہو تجارت اس ترتیب پر قائم ہو جائے تجارت میں جھوٹ نہیں ہے سود نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے ببن نہیں ہے جہاں امانت ہے دیانت ہے تاکہ فساد ختم ہو جائے اور مال پاک ہو جائے وہی مال ٹرن اوور ہو رہا ہے سود سے دھوکے سے جھوٹ سے تو وہ ناپاک ٹرن اوور ہو رہا ہے پاک نہیں ہے وہ اور اگر وہی مال امانت پر دیانت پر ٹرن اوور ہو رہا ہے مرکز میں تبادلہ ہو رہا ہے مال کا تو یہ مال حلال جا رہا ہے اور حلال کے اندر اچھے اثرات ہیں ہاں لکما عمل کا بیج ہے علماء نے لکھا کہ لکما عمل کا بیج ہے جیسا لکما جائے گا ویسا عمل نکلے گا اگر ہم لکما پاک جا رہا ہے تو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی اللہ پاک نے انبیاء سے کہا کلو لگتا یہ بات وہ امن کہ پاک روزی کھاؤ اور اچھے کام کرو علماء نے نتیجہ نکالا کہ پاک روزی جائے گی تو عمل اچھا ہوگا اس کے لیے ان میں الہی تاجر اپنی تجارت کا کاشتکار کاشتکاری کا ملازم ملازمت کا گھر بیٹھ کر کھانے والا اس کا علم ہے کہ گھر بیٹھ کر کیا کھا سکتا ہوں کیا نہیں کھا سکتا زکات دینے والا دینے کا علم لے اور زکات قبول کرنے والا قبول کرنے کا کہ میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا کتنا لے سکتا ہوں کب لے سکتا ہوں یہ علم ہے علم الہی کے روشنی میں زندگی آوے اس کو اس محنت میں جگہ دی گئی کہ ہر انسان علم الہی کو سیکھے کوئی جاہل نہ رہے جہالت بہت بڑا عیب ہے ہاں فخر عیب نہیں حضور علیہ السلام نے فقیر کی زندگی پسند کی آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ والی نبوت چاہتے ہیں فقیری والی تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے فقیری والی نبوت چاہیے تو فقیری کوئی عیب نہیں جہالت عیب ہے جاہل آدمی اپنے اللہ سے واقف ہے اپنے رسول سے نا واقف اپنے دین سے نا واقف ہیں یہ جہالت ہے اس جہالت کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنی جہالت دور کر دیں اور علم الہی کو سیکھیں جس وقت کا جو عمل ہے اس سے اس عمل کا علم لیں جن کے پاس جائیں علم ان کے پاس جاؤ اور ان سے صحیح علم لیں اور علم عمل کے لیے خالی معلومات کے لیے نہیں تقریر کرنے کے علم نہیں ہاں ان کے ذمے کہ عمل کرتے ہوئے اس کو دیں یہ اس کا تعامل ہے ہمارے کام میں کہ آدمی عمل کرتا جاوے دوسروں کو بھی کہتا جاوے جو نہیں ہے اس کو سیکھتا جاوے جو ہے اس کو سکھاتا جاوے سیکھ رہے ہوں کبھی سکھا رہے ہوں کبھی سیکھ رہے ہیں کبھی سکھا رہے ہیں جن کے پاس ہے ان سے لے رہے ہیں جن کے پاس نہیں وہاں دینا اس لیے اس کام کے مقاصد میں جیسے ایک دعوت اللہ ہے ایسے دوسرا تعلیم و تعلق جیسے ایک طرف دعوت دے کر طلب پیدا کرنی ہے ایسے جب طلب پیدا ہوئی تو دینا ہے اور اپنی طلب پیدا کر کے لینا ہے اور جہالت سے دور ہونا ہے ہاں اصل اس جہالت کو ختم کرنا ہے دنیا میں بڑی آوازیں لگ رہی ہے کہ جہالت کو ختم کیا جائے جہالت کو ختم کیا لیکن جہالت ختم کر کے جہالت بڑھ رہی ہے جہالت کون سی جہالت کہ اللہ سے جو جہالت ہے اس کو دور کیا جائے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے جو جہالت ہیں اس جہالت کی وجہ سے حقوق پامال ہو رہے ہیں ماں باپ کے بھائی بہنوں کے رشتے داروں کے پڑوسیوں کے مردوں کے عورتوں کے جانوروں کے انسانوں کے وہ حقوق کی پامالی ختم ہو جائے کہ حقوق کے لائن کا علم سب کو ملے تاکہ حقوق کی پامالی ختم ہو جائے اور عدل قائم ہو جائے دنیا میں اس کا حکم دیا ان اللہ یا مرکم بالعدل والاحسان ان حکم بلادم بالعدل احسان اس کا حکم ہے عدل قائم کیا جائے اور ہر آدمی اپنی طرف سے اس کو شروع کرے ہر ایک عادلہ کے لیے کسی اور کی طرف نظر رکھے وہ انصاف کریں وہ انصاف کریں وہ انصاف ہمارے ساتھ انصاف ہو لیکن حکم کیا ہے اللہ کا یا امور حکم بلادل کہ اللہ ہم کو انصاف کا حکم دے رہا ہے جب علم آئے گا تو انصاف آئے گا کہ امی کا کیا حق ہے ابا کا کیا ہے بیوی کا کیا ہے بچوں کا کیا ہے پڑوسیوں کا کیا ہے ان کا کھانے پینے کا کیا حق ہے کپڑے لتے کا کیا حق ہے اور ان کو دین سکھانے کا کتنا حق حقوق ہے جیسے بھائی گھر میں گھر بتایا ہے تو بیوی کا نفقہ اس کا کپڑا اس کا سکنا یعنی مکان اور اس کے علاج اس کی بیماری میں اس کا علاج معالجہ وہ شوہر کے ذمہ ہے شوہر کے ذمے ہے تو جیسے یہ ہے ایسے اس بیوی کو دین سکھانا کس کے کس ذمہ ہے وہ بھی شوہر وہ بھی حق ہے جیسے بچوں کے بارے میں ہر ایک کہ ہمارے بچوں کا حق ہے ہمارے ذمے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کا حق ہمارے ذمے ہے تو وہ سمجھ گئے کہ کھانا پینا کپڑا مکان حق ہے ایسے ان بچوں کو دین سکھانا انفسکم و اہلیکم نارا کی تفصیل ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمہم الدین کہ ان کو دین سکھاؤ دوسری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کھلاؤ پلاؤ اور اس آیت میں کیا تذکرہ ہے کہ دین سکھاؤ تو جیسے کھلانے پلانے کا حق ہے بیوی بچوں کا ایسے ان کو دین سکھانا بھی وہ شوہر کے ذمے اور اولاد کا دین والدین کے ذمے ہے تو ان کو دین سکھاؤ یہ حق ہے ان کا اگر دین سکھائے تو انصاف ہوا اور ان کو دین نہیں سکھایا تو ان کے ساتھ انصاف ہوا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ان پر ظلم ہوا ہے تو ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا تو ان کو دین سکھانا تھا والدین کے ذمہ تھا ان کو صحیح تعلیم و تربیت کرے اس محنت میں یہ ہیں ہے کہ ہر ایک اپنا دین سیکھے علم سیکھے اور حق اس کا کیا حق ہمارے ذمہ ہے اس حق کی ادائیگی کی طاقت بھی پیدا کریں اور اس حق کا علم بھی حاصل کریں کہ کیا حق ہے تاکہ حق والوں کو حق مل جائے کسی کا حق پامال نہ ہو انصاف اسی کا تو نہ ہو جس کا جو حق ہے مل جائے حق پامال نہ کرے کسی کا بیوی کا بیوی کو دے بچوں کا بچوں کو دے بہنوں کا بہنوں کو دے اور بچیوں کا بچیوں کو دے ایسا نہ ہو کہ بہنوں کا لے کر آدمی بچیوں کو دے دیں ہوتا ہے کہ بہنوں کا لے کر بچیوں کو دے دیا بیوی کا لے کر ماں کو دے دیا یا ماں کا لے کر بیوی کو دے دیا سب قائم نہیں ہوا یہ اس میں اس میں تعلیم ہے علم میں کہ ہر ایک آدمی علم حاصل کریں جہالت اپنی دور کریں اور ہر حق والے کا حق ادا کریں اور مزید اکرام کریں مزید اکرام جن کے جو حق ہے اس حق کے اوپر مسلمان کلمے والا ہے اس کے دل میں اللہ کا نام ہے تو اس کی وجہ سے خصوصی طور پر اس کا اکرام کرے جیسے کوئی پروگرام میں شرکا آتے رہتے ہیں کسی کے ولیمہ ہیں کسی کے یہاں کوئی دعوت ہے کھانے کی تو بہت سے لوگ چار سو پانچ سو ہزار آدمی آتے ہیں لیکن ان چار سو پانچ سو ہزار میں پانچ دس آدمی ایسے آتے ہیں کہ جن کا خصوصی اکرام کیا جاتا ہے ان کی کوئی نسبت کی وجہ سے کہ مسجد کے مولانا صاحب آئے ہیں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب تشریف لائے ہیں یہ ہمارے فلاں ہمارے قریبی رشتے دار کے فلاں عزیز وہ آئے ہیں تو ان کا خصوصی اکرام ہوتا ہے ایسے حقوق تو سب کے کامن جو جس کا ادا کرنا ہوگا لیکن اس میں جو ایمان والے ہیں جن کے دل میں کلمہ ہیں تو ان کا اس کلمے کی نسبت سے اکرام ہوگا کہ ان کے دل میں اللہ کا نام ہے جیسے اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی وہ ایک بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں آج تک ان کے ساتھ یہ سید ہے اہل بیت میں سے عزت کرتے ہیں ان کہ حضور کے خاندان کے ساتھ ان کی نسبت ہے ایسے ایک نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہر مسلمان کی ہر کلمہ گو کی ہے ہر کلمہ گو چاہے وہ کیسا بھی وہ فقیر ہے یا اس میں کوئی کوئی عیب ہے گناہ کا کوئی کوئی کوئی گناہ ہے ان کے اندر لیکن کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کلمے کی وجہ سے ہم ان کے اکرام کریں گے پھر ان کی غیبت نہیں ہوگی چولی نہیں ہوگی ان سے بزنی نہیں ہوگی کلمہ کو مسلمان ان کا ہم اکرام کریں یہ اس کام سے مطلوب چیز کہ ہر ایک کا اکرام کرنے والے ہر مسلمان کا چاہے کہیں کا ہو عربی ہو اجمی ہو کسی کسی ملک کا کسی صوبے کا ہو کلمہ گو ہے ایک نسبت ہمارے ساتھ لگی ہے اس نسبت سے ہم سب بھائی ہیں ان نمل مبینوں نے کسی رنگ کا ہے کسی زبان کا ہے وہ تو دنیا میں ایک گروپ ہے رنگ زبان کا باقی اللہ کے وہاں قیامت کے میدان میں رنگ زبان کی بنیادوں پر لوگ نہیں اٹھیں گے وہاں کلمے کی بنیاد پر اٹھیں گے کہ کلمہ وہ ہے تو کلمہ وہ ایک طرف کر دیے جائیں گے فرما بردار ایک طرف ہوں گے نا فرمان ایک طرف ہوں گے وہاں یہی بنیاد ہوگی فرما بردار نا فرمان ممتاز الوم المجرمون کہ مجرم الگ کر دیے جائیں گے وہاں یہ بنیادیں نہیں ہوگی فلاں صوبے کا ہے فلاں رنگ کا ہے فلاں زبان کا ہے اس لیے یہاں اس کی مشق کرنی ہے کہ سارا ہر قسم کا جو تعصب ہے وہ ختم ہو جائے صوبائی تعصب ہے زبان کا تعصب ہے رنگ کا تعصب ہے خاندان اور برادری کا ہے اللہ کے وہاں درجہ ان ہند اللہ خاکم کہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے وہاں معزز ہے چاہے وہ فقیر ہو یہ بنیاد ہے اس کام میں کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم سلوک کریں اس کو سینے سے لگا لیں چاہے گنہ گار ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہیں ہوگی اس کے گناہ سے ضرور نفرت ہوگی اس کا پھیل برا ہے اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے ہاتھ سے زبان سے کم از کم دل کی گہرائیوں سے اس کو برا سمجھیں گے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن اس آدمی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے کہ مسلمان اس کی تعلیم ہے اور اس پر مشق ہے کہ مشق کرتے جاؤ خدمت کے راستے سے اکرام کے راستے سے دل میں وسط پیدا کر کے تمام قسم کی بددنی جو ہے وہ بنیاد ہے دل کے ٹوٹنے کی تمام قسم کی بددنیوں کو ختم کر کے ہر مسلمان کو سینے سے لگانا ہر ایک کو عزت دینا ہر ایک کے پاس جانا اللہ کی بات لے کر ہر ایک کی خدمت کرنا کہ ہر ایک کی خدمت جتنا موقع مل رہا ہمارے دل میں جو واجب حقوق ہیں ان حقوق کے بعد اب جتنا موقع مل رہا ہے تو اس سے سب کا درجہ بدرجہ حق ہے ہماری جان و مال میں اپنی جان سے خدمت کریں گے ہاں یہ اسلامی طرز تعلیم ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اپنی جان سے خدمت خدمت کرنے والا خدمت لینے والا نا خود حضور علیہ السلام صاحبہ کی خدمت کر رہے ہیں ہاں جیسے موقع ہے کبھی تو آپ سواری کے نیچے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے کوئی صحابی اوپر ہے کبھی آپ کھانا پکانے میں شریک ہو رہے ہیں کبھی آپ گھر میں گھر کے کاموں میں مددگار بن رہے ہیں یہ مبارک زندگی آپ نے سکھائی ہے کہ جس میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے انسانوں کے ساتھ خدمت کا جذبہ ہے کہ اپنی داد سے اپنی جان سے اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہر ایک کو اپنانا ہر ایک کو اپنا بنانا جب یہ چیز آئے گی تو پھر رشتے داروں کا مزید حق ہو جائے گا اور والدین کا سب سے اوپر ہو جائے گا جن کو آج سب سے زیادہ بلا دیا گیا جن کو سب سے زیادہ بلا دیا گیا جب یہ حقوق کی معرفت ہوگی علم الہی آئے گا اور حقوق کی معرفت کے ساتھ حق ادا کرنے سے اوپر اکرام کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اکرام کریں جیسے میں نے کہا حق تو یہ ہے آنے والے کو کھلا دیا بجاوت تھی آیا کھلایا لیکن چند مہمان ایسے آتے ہیں کہ جن کا خصوصی اکرام کیا جاتا ہے ان کے استقبال میں کھڑا ہوا جاتا ہے ان کو لا کر وہاں سے لے کر آیا جاتا ہے ان کے کھانے کا ایک خصوصی نظام کیا جاتا ہے ایسے ہر کلمہ گو کا اکرام ہر کلمہ گو کا چاہے کہیں بھی ہے وہ یہ جذبہ اپنے اندر بنانا ہے اور اس کے خلاف کے جو جذبات ہمارے بنے ہیں اندر بلزنی کے راستے سے بلزنی کے راستے سے جو بنے اس کو ختم کر کے فلا ایسا ہے یہ ویسا ہے وہ ویسا ہے وہ سارا ختم کر کے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا جیسے ظاہری نجاستوں کی بدبو پھیلتی ہے ظاہری نجاستیں ہیں پاخانہ ہیں گوبر ہے جب لگتا ہے تو اس کی بدبو ایسے یہ باطینی نجاستیں ہیں جیسے کبر و شرک کی نجاستیں ایسے بدزنی ہیں غیبت ہیں حسد ہیں چغلی ہیں اسی یہ نجاست ہے ظاہری نجاست کو ہم پسند نہیں کرتے کوئی بھی عقل و شعور والا مسلمان اپنے جسم پر کپڑے پر جوتے پر ارے جوتے پر بھی گندگی پسند نہیں کرتے ہم جوتے پر لگ جائے آدمی جب تک صاف نہیں کرتا چین سے نہیں بیٹھتا اچھی طرح دھو نہیں لیتا تو چین سے نہیں بیٹھتا ایسے باطنی باطنی نجاستیں ہیں جو دلوں کے اندر اتری ہوئی ہیں جیسے کفر و شرک سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ اونچے درجے کی نجازت و غلازت ہیں ایسے یہ بدبنی ہیں دیبت ہیں چغلی ہیں حسد ہیں وہ ایک قسم کی غلازت ہے ہمارے دل میں کبرا ہے ہیں اکرام کے راستے سے اس کو ختم کرنا ہے توازو پیدا ہو ہمارے اندر جو صفت جو صفت اور ریا اور شہرت کا ناپاک جذبہ ایک ماحول میں رہتے رہتے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے بارش کے موسم میں زمین میں کسان اپنا غلہ ڈالتا ہے تو اس کے اس ماحول میں اور بھی چیزیں اگاتی اندر سے زمین سے دوائی نکل آتی ہیں تو ان سب کو کسان بخر صاف کرتا رہتا ہے ورنہ وہ اصل کو خراب کر دیتے اصل کو خراب کر دیتے جیسے دنیا کے اس ماحول میں ان گندگیوں کو پاک کرنا ہاں ریا کی گندگی ہے شہرت گندگی ہے شہرت کا ناپاک جذبہ ہے کہ خالص عمل اللہ کے لیے ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہماری نماز ہماری جانی عبادتیں مالی عبادتیں کل علم سالاتی و سکی و محیا و مماتی اللہ رب عالمین اور کوئی جذبہ نہیں کچھ نہیں چاہتے کچھ نہیں چاہتے نہ ملک چاہتے نہ مانگ حقیقت میں نہیں چاہتے بڑا مجمع ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے بہت کم لوگ دنیا میں جو ملک و مال چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہماری چاہت بن جاتی ہم کو پتہ نہیں ہوتا شہرت چاہت بن جاتی شہرت چاہت بن جاتی کہ پتہ نہیں ہوتا یا اور کوئی اغراض و مقاصد شامل ہو جاتے ہیں اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عمل کے شروع میں نیت کریں تسی نیت پانچواں نمبر جو ہے ہمارا پانچواں تسی نیت کہ نیت کو صحیح کریں تسی نیت اور پھر درمیان عمل دیکھیں کہ بھائی کیا اسی نیت پر باقی ہم جو کی اگر نیت تجویز کریں تو بھائی ہماری نیت بدل گئی گھر سے نکلے تھے خالص اللہ کے واسطے دین سیکھنے کے لیے دنیا میں دین زندہ ہو اس کی کوشش کے لیے لیکن نکل کر نیت اندر بدلی ہے کہ تھوڑا گھوم بھی لیں گے تھوڑا پھر بھی لیں گے تھوڑا کھا بھی لیں گے یہ فاصل نیتیں اندر آئی تھی اب تک نہیں گھومنا پھرنا نہیں اللہ کے غیر سے نظر بچانا ہے جیسے کشتوں میں مش کرتے ہیں کہ نیچے دیکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں حرام دنیا تو ہے ہی لیکن جو حلال ہے اس کو بھی نہیں دیکھیں نظر بچائیں گے کہ ہمیں طے نیت کو محفوظ رکھیں گے پھر افتتاح میں عمل پر کہ کیا نیت کی اب عمل ختم ہو رہا ہے پورا ہو رہا ہے کیا نیت ہے کوئی دوسرے جذبات تو پیدا نہیں ہو گئے دنیا کمانے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کام کرتے کرتے حوث دنیا کی بڑھ جاگی یہ تو بڑی ہلاکت ہو جائے کہ کام اللہ کا کر رہے ہیں حوث دنیا کی بڑھ گئی کہ وہ نیت کے فساد کی وجہ سے دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ فصیح نیت ہر وقت رہیں اپنی نیت کو صحیح کریں نیت میں فساد نہ پیدا ہوگا لیکن اس کو جگہ نہ دیں ہوتا ہے نا محلے میں ہمارا گھر ہے بہت سے لوگ آئے دروازہ بند رکھتے ہیں چور بھی آتے ہیں ڈاکو بھی آتے ہیں لٹیرے بھی آتے ہیں لیکن آدمی اپنی سیفٹی کرتا ہے گھر کا دروازہ بند رکھتا ہے تو بھول کوئی اندر کیونکہ وہ تو موقع ملتا ہی آ جائیں گے ایسے یہ مفاسد جو ہیں اور نیت کا فساد اس کو جیسے موقع ملے گا داخل ہو جائے گا اس کو نکالنا پڑے گا اس کو نکالنا پڑے گا اور محفوظ انتظام کرنا پڑے گا ہر وقت چوکن نہ رہ کر ایک آدمی کہے کہ میں نے ہفتے بھر گھر بند رکھا لاک رکھا تھا بس یہ دو گھنٹے کھول دیا کوئی آ کے سب لوٹ گیا بھائی آپ کی بھول ہیں جیسے ہفتے بھر بند تھا یہ دو گھنٹے بھی بند رکھنا تھا ایک آدمی کہا کہ میں روزانہ دکان لاک کر کے بس ایک ہی دن خالی کھولی رکھ کے چلا گیا گھر اور میری دکان لٹ گئی تو لوگ اس کو عقلمند مند کہیں گے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی روزانہ ہوا ایک ہی دن کھلے رکھے ہیں اچھا انشاءاللہ کہ ایسے جو ہے نیت ہر وقت آدمی کو چوکنا رہنا پڑتا ہے ہاں، بعض مرتبہ عروج ختم ہو رہا ہے آخری دن نیت میں فساد پیدا ہوا آخری دن کہ یہاں خوبصورت جگہ ہے امیر صاحب نے جانے کو نہیں دیا لیکن نیت کر کے گئے کہ یہاں میں بھی آؤں گا بیوی کو لے کر آؤں گا اور زیادہ فساد پیدا ہوا کہ اس وقت تو نہیں گئے لیکن نیت کر کے گئے یہاں سے بہت اچھی گھومنے کی جگہ فساد پیدا ہوا نیت تو ایسے چوکنہ رہنا پڑتا ہے کہ آدمی نیت میں فساد پیدا نہ ہو ہاں کہ پورا سفر اچھا کیا آخری دن کہیں گے ہاں یہ کاروبار بہت اچھا ہے یہاں سے نیت لے کر آدمی جا رہا کہ یہاں تو ہمارے جذبات خالص اور خالص اللہ کے لیے رہے کچھ نہیں چاہتے ہم نہ ملک چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں نہ کاروبار چاہتے ہیں نہ شہرت چاہتے ہیں نہ عزت چاہتے ہیں صرف اللہ چاہتے ہیں کل مسلاتی ون اس کی وہ کہ ہماری جانی عبادتیں ہماری مالی عبادتیں ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے اور کوئی غرض ہماری نہیں کچھ نہیں چاہتے دو آدمیوں کے درمیان میں ہمارا نام پکارا جائے نہیں چاہتے کوئی مجلس میں ہمیں آگے بلا لیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی ہم کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہتے ہم یہ بھی نہیں چاہتے یہ کہتے بہت نیک ہے وہ بھی نہیں چاہتے ہم تو بس اللہ چاہتے اللہ نہیں چاہتے ہماری نماز سے روزوں سے ذکر سے تلاوت سے عبادت سے گشتوں سے ان ساری چیزوں سے ہم کو اللہ مل جائے اور ہماری آخرت سبر جائے ہمارا مقصود وہ ہے کہ ہمارا مقصود آخرت ہے کہ ہماری آخرت سبر جائے ہے دنیا بہت سنور گئی وہ وہ کامیابی کی علامت نہیں اس لیے اس کی زیب و زینت کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی سوئن جس کو مزین کیا گیا ہے ٹھیک ہے ضرورت کی طرف تو توجہ کیونکہ ہم محتاج ہیں ضرورتوں کے پورا کرنے کی آدمی کی ضرورت ہے کھانا پینا اس سے آدمی اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا اس کو تو اللہ سے ہم مانگیں گے کہ اللہ ہماری حاجتوں کو آفیت سے پورا کر دے حضور علیہ السلام نے روزی مانگی اللہ سے اور برکت والی روزی مانگی اللہ سے مانگی آپ نے روزی مانگی اور برکت والی مانگی کہ برکت والی روزی دے کہ اسی میں گزارا ہو جائے کنیا نے بھی مہارا سفنی مبارک لی اللہ جو میرے مقدر کی روزی اس پر مجھے قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے اور آل محمد کے لیے بھی آپ نے روزی کی دعا مانگی اللہ محمد سال محمد انسولا کہ اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا مانگا یہ نہیں کہ ہم انکار کر کے چلے جائیں ہم کو ضرورت نہیں دنیا کی ہم نہیں کھائیں گے نہیں سوئیں گے نہیں پیئیں گے کپڑے نہیں پہنیں گے کھانا سونا ہماری ضرورت ہے اپنی حاجتیں اللہ سے مانگیں گے اور اچھی سے اچھی پوری ہو اس کو مانگیں گے اچھی سے اس کو اور پوری ہو عزیز میں کہ آخر عمر میں وہ ساتے روپ سے مانگا حضور علیہ السلام نے کہ آخر عمر میں کیونکہ آدمی تو ہوا کمزور ہو جاتے تو وہ ساتے رس اللہ دے رہے اس کی تمنا کی حضور نے لیکن دنیا کی زیب و زیرت نہیں مانگے اور اس کے چکر میں نہیں پڑے گی شان مکان ہو اور بہترین دسترخوان ہو اور قسم قسم کے کپڑے ہوں حاجت سے ضرورتیں ضرور مانگیں گے لیکن ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ دنیا کی زیب و زینت نہیں ہوگی ہماری توجہ کا مرکز جنت الفردوس ہوگی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی اس کی کلّا سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو دنیا کا گھر دنیا کے اسباب اور دنیا کی زیب و زینت دنیا کی ٹیپ ٹاپ ہی ہمارا مقصد نہیں ہاں اس لیے اس طرف نہ ہو بعض مرتبہ اللہ دین سے دین کی محنت سے وہ سب کرتا ہے آدمی سمجھتا ہے بڑی برکت ہو رہی ہے مالی شان محل بناتا ہے اور گارڈن بناتا ہے پتا نہیں کیا کیا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے یہ رحمت نہیں ہے اگر خواہشات پر آدمی جا رہا ہے تو یہ رحمت نہیں ہے آدمی اسراف کی طرف جا رہا ہے رحمت نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ نے دنیا دی اور دین کی وجہ سے دین کی محنت کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھولے اب اللہ نے برکتوں کے دروازے کھولے اور جو مال میں اضافہ کیا اور جو دنیا کے اسباب اللہ نے دیے ہیں یہ اسباب آخرت بنانے کے لیے دیے جیسے قارون کو اللہ نے کہا تھا وقت فیما فیم اللہ دار اللہ کرتا سنسنسی دنیا الدنيا کا كما احسن اللہ علیہ کہ تجھ کو اللہ نے جو دیا ہے اب تک یقینا آتا کہ اس سے آخرت بنا لے اپنے دنیا میں محل بنانے کے لیے نہیں دیا ہے ہاں ضرورت کا گھر ضرور بنانا ضرورت کا کھانا ضرور کھاویا ضرورت کا کپڑا ضرور پہنے لیکن یہ مال کا یہ کے راستے پر نہ لے کے چلا جائے اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی جان مال کے دھوکے سے نکل جائے کہ جان مال میری ہے جو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور امانت کو اس طرح لگانا ہے جس طرح امانت دینے والا راضی ہو جائے امانت دینے والے نے خواہشوں پر لگانے سے منع کیا ہے امانت دینے والوں نے ضرورت پر لگانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو کھاؤ پیو آرام کرو اپنی ضرورت کا گھر بناؤ نکاح کرو اس کا حکم دیا ہاں امانت دینے والے نے خواہش پر لگانے سے روکا ہے کہ مال خواہشات پر لگانے کی چیز نہیں مال آخرت بنانے کے لیے جان کی طاقت اللہ نے دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے کھیل کود کے لیے نہیں ہے جسم کی صحت کے لیے ورزش ہے تھوڑی سی کھیل کود مقصد نہیں ہمارا کہ طاقت اللہ نے نہیں تو آپ کی کھیل میں لگ جائے دو گھنٹے چار گھنٹے روزانہ چاہے دماغی کھیل ہو یا جسمانی کھیل ہو اس کے لیے نہیں ہے یہ آخرت بنانے کے لیے یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہماری آخرت اچھی سے اچھی بنے ہماری جنت عالی شان ہو اس کا استحظار ہو کہ لمبی نمازیں پڑھے تاکہ اس کا اجر بڑھ جاوے اللہ کے نام پر خوب خرچ کرے تاکہ آخرت میں بدلہ مل جاوے اپنی جسم سے لوگوں کا تعاون کریں مدد کریں تاکہ اس کا بدلہ مل جاوے اپنی زبان کی طاقت کو گویائی کو استعمال کر کے خوب اللہ کی بڑائی بولیں تاکہ ایک ایک کے دل میں رش بس جاوے اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل جاوے اس کے لیے خواہشات کی طرف نہیں جانا جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو فطری رجحان خواہشات کی طرف جاتا ہے لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ حکم کی طرف آؤ چاہتوں کی طرف بچ جاؤ جو زندگی پہلے گزار رہے تھے اسی پر باقی رہے ٹھیک ہے اظہار نعمت آدمی کر رہے ہیں کہ پہلے بہت تنگی تھی کافی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا اب اللہ نے سہولت کر دی تو بعد میں اچھے کپڑے پہنے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشیں پوری کرتا رہے ہر روز نئے نئے شو روم میں ہیں کبھی بیوی کو لے کر بکون سے کپڑا پسند ہے کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں کپڑے کی خریدی کر رہا ہے جو ضرورت محلے میں پوری ہو جاتی کبھی جوتے خریدنے کسی شو روم میں ہیں اب گھر میں ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اب پیسہ بڑھ گیا کبھی چھوٹا گھر پسند نہیں آ رہا بعض نیا گھر میں مکان کی فکر میں یہ ضروریات زندگی ہے ہاں ضرورت زندگی کو بقدر ضرورت پورا کر کے باقی جان و مال کو امانت سمجھ کر اپنی جاگیر نہیں ہے اپنی جاگیر نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ولی اللہ کی ویراث زمین آسمان کی میراث اللہ کی ہے ہم کو اللہ نے وقتی طور پر مالک بنایا ہے تو اس کو اللہ کی امانت سمجھے اس کو لگانے کا جذبہ بنا یہ جو خروج ہیں راہ خدا کی جو نقل و حرکت ہے اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان ہر مسلمان اپنی جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کا جذبہ پیدا کرے اس کی مشق ہے یہ خالی نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ایک مشق ہے یہ کہ چار مہینے لگے چار بقیہ جو آٹھ مہینے ہیں ان آٹھ مہینوں میں اپنے گھر رہ کر اس میں بھی زیادہ حصہ اللہ کے نام پر لگے جانو مال کا اپنی اپنے گھر والوں کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتے ہوئے اپنے واجب حقوق کو ادا کرتے ہوئے باقی جو جان و مال ہے اس کا حصہ بھی زیادہ راہ خدا نے لگے یہ نہیں کہ چار مہینے لگا لیے ہیں اب آٹھ مہینے پائشے چڑھا کے دکان میں اتر جائیں گے تو اگلے سال اتر نکلیں گے وہاں سے باہر اس کے لیے نہیں ایک مشق ہے کہ زندگی پوری اور جان و مال راہ خدا میں لگے ہمارے جذبات وہ بنے ہمارے ارادے وہ ہوں ہمارے عزائم وہ ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے ہمارا نہیں جیسے ایک ملازم ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے اسباب استعمال کے کوئی بھی بھائی میرا تھوڑا ہے تو ہمارے مالک کا ہے میرا نہیں ہے کوئی اس کے پاس کار مانگ رہا ہے بھائی میری اجازت نہیں ہے ہمارے مالک کی میری نہیں ہے وہ کوئی رقم لے کر جا رہے بڑی تو کہہ رہے اس میں سے مجھے اتنے دے دو بھائی تو ہمارے مالک کی گھر میں کوئی رقم لے کر چلا گیا لاکھ دو لاکھ روپے اور بیوی کہ اس میں سے مجھے اتنے دے دو ارے میرا ٹوڑا ہے یہ تو مالک کا ہے تو یہ سردار ہمیں ہر ہر مال میں رہے کہ ہمارا نہیں ہے ہاں جان ہماری نہیں ہے کہ جو جہاں چاہے ہماری جان استعمال کر لیں دوست چاہے تو ہمیں گھومنے پھرنے لے کر چلے جائے بیوی چاہے تو ہم کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جائے اور بچے چاہے تو پتہ نہیں کہاں لگوا دیں یہ کسی کے مرضی کے تابع نہ ہو جان و مان اللہ کی مرضی پر لگے اللہ کیا چاہتا ہے اس کی منشا کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے اور اللہ کی منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کے طریقے پر جان لگے آپ کے طریقے پر مال لگے اللہ کے دین کے احیاء پر ہمارا جان مال لگے اس کی مشقیں ہیں یہ چار چار مہینے اور سات سات مہینے اور سال اور قلعے اور سہ روزے اور ڈھائی گھنٹے جو ہیں یہ اس کی مشق ہے اس اصل تک پہنچنے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو ہماری نقل و حرکت اور ہماری محنت کا جو نظام یہ جو ہماری محنت اور ہمارا جو حد ہے وہ صحابہ والی محنت تک پہنچنے کے لیے کہ وہاں تک پہنچنا ابتدا یہاں سے کرنی اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے سب نیت بنا ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے ہم یہ جذبات بنا کر دنیا میں زندگی گزاریں کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے نام پر لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ ہاں، اور اس کو ہر وقت یاد رکھیں گے بھول نہیں جائیں گے ہر وقت یاد رکھیں گے گھر جا کر دکان میں کاروباروں میں کھیتی باڑی میں بھی بچوں میں اپنی قوم میں جا کر اس کو بھولیں گے نہیں بلکہ یہ سبق یاد رکھیں گے اور موقع موقع جب بھی ہمارے پاس موقع ہے تو اس سبق کو دوہراتے رہیں گے کریں گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتے ہیں اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے اب اس کے لیے اظہار کریں کھڑے ہو کر پیش کریں کون کون تیار ہے www.attableague.com, the ڈبلو of